عبداللہ بن زکوان نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن آرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ توفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ قبیلہ دوست تو تباہ ہوا نافرمانی اور انکار کیا اسلام قبول نہیں کیا آپ اللہ سے ان کے لیے دعا کیجیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے اور انہیں میرے یہاں لے آ صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو بانوے